صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال اللہ رب العالمین کی توفیق سے سورہ حجر کی آیت نمبر چھبیس سے لے کر آیت نمبر تینتیس تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی پچھلی آیات سے بیان چل رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت اور عظیم الشان صفات کا گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان علم اور قدرت کا بیان ہوا جس میں یہ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی حیات بخشتے ہیں اور موت بھی ہمارے ہی قبضے میں ہے اور فرمایا جب سارا جہان فنا ہو جائے گا اس سارے جہان کے وارث بھی ہم ہیں اور ہم تم میں سے پہلوں کو اور بعد والوں کو سب کو جانتے ہیں اور اے پیغمبر آپ کا رب اپنے علم اور قدرت سے سب کو اپنے سامنے لا کر کھڑا کرے گا اور اللہ رب العالمین ایسی ذات ہیں جن کی حکمت بھی کامل جن کا علم بھی کامل ابھی جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں ان میں اللہ جل شاہ کی عظیم الشان قدرت کا ایک اور شاہکار ذکر فرمایا گیا کہ اللہ تعالی نے اپنے امر سے اپنی قدرت سے ایک انسان کو تخلیق فرمایا اور یہ انسان اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی آسمان و زمین اور دیگر مخلوقات میں سب سے بڑی قدرت کی نشانی یہ انسان ہے اور اللہ نے ایک بہت بڑا جو جہان بنایا جس کو عالم اکبر کہا جاتا عالم کا معنی جہان اور اکبر کا معنی بہت بڑا جہان اللہ نے انسان کو جو بنایا اس کو عالم اصغر کہا جاتا ہے یہ پورا جہان ایک چھ فٹ کے کے اس جسم انسانی اندر چھپا ہوا کبھی اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات کریں گے لیکن ابھی موقع نہیں کہ سارے جہان کی نشانیوں کو اللہ نے اس انسان میں کیسے چھپایا دعوت دے دی وفی انفسکم افلا تبصرون سرون ہم نے تمہارے اندر بھی بہت نشانیاں رکھی ہیں تم کیوں نہیں غور و فکر کرتے اور ان نشانیوں کو کیوں نہیں دیکھتے ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش اور جو ابتدائی مراحل تھے ان کو ذکر فرمایا میں پہلے آیات کا لفظی ترجمہ اور پھر اس کی تشریح کروں گا وَلَقَدْ قد خلق اور یقیناً ہم نے یہ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا لفظ کیوں استعمال فرما ہم نے یہ اللہ کی عظمت کے بیان کے لیے اپنی عظمت کے بیان کیونکہ اگر اپنے لیے میں کا لفظ استعمال فرمائے اس میں وہ شان کبریائی کا اظہار نہیں ہوتا بادشاہ اپنے لیے کبھی بندے کا فقیر کا عاجز کا یا میں کا لفظ استعمال نہیں کرتا وہ کہتے ہم نے یہ حکم دیا اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہے اس لیے اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال فرمایا اور ہم نے انسان کو پیدا کیا یہاں ال انسان پر جو الفلام ہے یہ قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے الفلام عربی زبان میں چار مقاصد کے لیے آتا ہے الفلام کا ایک ایک الفلام کو کہتے ہیں یہ الفاظ شاید ذہن میں نہ رہے لیکن مفہوم عرض کروں ایک الفلام کہتے ہیں استغراق کے لیے اس کا معنی یہ ہوتا ہے جس چیز پر الفلام داخل ہوا ہے اس چیز کا ہر ہر فرد مراد ہر ہر فرد مراد ایک الفلام جنس کے لیے آتا ہے ایک الفلام عہد خارجی کے لیے آتا ہے ایک عہد ذہنی کے لیے میں صرف ایک عرض کروں گا عہد ذہنی یعنی عہد ذہنی کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی ایک عام انگریزی میں مثال ہے جیسے ایک لفظ عام ہوتا ہے اگر اس پر دی کا لفظ دا کا لفظ وہ خاص بن جاتی تو اسی طرح انسان ہر کو کہا جاتا ہے لیکن جب الفلام آتا ہے اس سے میرا خاص انسان ہوتا ہے اس کو عہد ذہنی کہتے ہیں اور بھی اس میں تفصیل ہے تو یہاں چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی پیدائش کو ذکر نہیں فرمایا بلکہ انسانوں کے باپ ابو الانس حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا جو تمام انسانوں کے اور آدمیوں کے باپ اور اب ہیں ان کا ذکر فرمایا جا ہم نے ان کو کیسے پیدا فرمایا پھر اللہ نے ان سے نسل انسانی کو آگے چلایا یا یوحنا ستقو ربکم اے لوگو اس اپنے اس پروردگار سے ڈرو اللہ جی خلام من نفس واحدہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا وہ خلق منہا زعو اسی سے اللہ نے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا وہ بدسمن ہما رجالن کثیروں و نسا اور اسی اللہ نے ان دو سے پھر پوری دنیا میں انسانوں کو پھیلا دیا انسانوں کو مردوں کو اور عورتوں کو پھیلایا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام الانسان سے مراد ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا یعنی ابو ابو الانسان الانس کو من من سلسال مسنون تین لفظ استعمال فرمائے سلسال کا معنی ہوتا ہے بجنے والا جیسے مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں دیہاتوں میں سراہیاں گھڑے کنال یہ چیزیں ہنڈیا وغیرہ بجا کے دیکھتے ہیں اس کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے اس میں مضبوطی کتنی ہے تو بجنے والی مٹی کو سلسال کہا جاتا ہے اور ہما کا معنی ہوتا ہے گارا اور مسنون کا معنی سڑا ہوا بدبودار گارا یہ لفظی معنی یعنی اور اچھا قرآن کریم نے کئی الفاظ استعمال فرمائے مختلف مقامات پر کہیں فرمایا خلا تین خلا کا معنی بھی مٹی تین کا معنی بھی مٹی ہم کا معنی بھی مٹی لیکن مٹی مٹی کے درجات میں فرق اس کی کیفیات میں فرق تراب اس مٹی کو کہتے ہیں جو ہمارے سامنے یہ گرد والی جو مٹی اس کو تراب کہا جاتا گرد کو اور مٹی میں اگر پانی ڈال کر اس کا گارا بنا دیا جائے اس کو تین کہا جاتا ہے پانی پانی والی مٹی گارا جس گارے سے دیہاتوں میں مکانات کو پلستر کیا جاتا نمبر تین جب وہ گارا خشک ہو جائے پرانا ہو جائے تو خشک سے وہ اندر سے خمیری ہو کر کھوکھلا ہو جاتا ہے بجنے لگتا ہے اس کو سلسال کہا جاتا ہے یہ تینوں ترتیب پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے عمر سے مٹی لی اس میں پانی شامل فرمایا پتا جی انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے پیدائش عناصر اربا سے بنائی چار عنصر ہیں مادے کے جو انسان کی پیدائش میں شامل مٹی پانی ہوا اور آگ یہ چاروں اس کے عنصر میں مادے میں شامل غالب اس میں مٹی ہے اس لیے انسان خاکی کہلاتا ہے اس میں غالب اللہ نے مٹی رکھی لیکن اس میں پانی بھی ہے اس میں آگ بھی ہے اور آگ کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اشتعال اور غصے میں آتا اس وقت تن بدن میں آگ لگ جاتا جی فلاں آگ بگولا ہو گیا غصے وہ اندر جو آگ لگتی ہے وہ آنکھوں کے شیشے سے ظاہر ہوتی ہے یہ اللہ نے ایک آئینہ بنایا اندر پتہ لگ جاتا ہے اس کے اندر کتنی آگ لگ آنکھیں سرخ ہو جاتی اندر کیا اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت وضو کر لو پانی ڈالو اس آگ کے اوپر تاکہ آگ ٹھنڈی ہو جائے غصے غصے کا علاج تو عناصر اربات سے تو اس آیت کا معنی یہ ہوا اللہ تعالی نے سڑے ہوئے گارے وہ جو پرانا کھن کھناتا ہوا گارا ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا جب وہ خشک ہو جاتا تو بجنے لگتا وہ انسان اللہ نے اس اس کو لے کر انسان کی پیدائش کی بنیاد رکھی اور آگے فرمایا ول اور جن کو پیدا فرمایا یہاں تمام جنات مراد نہیں کیونکہ جس طرح انسانوں میں توالد اور تناسل نکاح کا سلسلہ ہے اور اللہ اولاد کا جاری آگے سلسلہ فرماتے ہیں اسی طرح جنات میں بھی ہیں یہاں جنات میں ابو الجن جو سب سے پہلا جن بنایا گیا تھا اس کو وہ مراد ہے یہاں اور جن کو جان کہا جاتا ہے اس لیے اس کو اور جنات کی تفصیل کے لیے ایک ایک کتاب عربی میں موجود ہے جس کا اردو میں ترجمہ بھی ملتا ہے آکام المرجان فی احکام الجان یہ اردو عربی کے بہت بڑے عالم کی کتاب ہے اور انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ ملتا اس میں تمام اس کی تفصیلات اس مخلوق کی یہاں ذکر جیسے آدمیوں کو ہوتا ہے نا جی ہم اپنی قوم قومیت کے بارے میں وطن کے بارے میں جغرافیائی اور تاریخی احوال معلوم کریں تو اگر کوئی اس بات کا شوقین ہو تو اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے اور حیوانات کا شوقین ہو تو حیات الحیوان علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی دلچسپ بھی ہے اور بڑی زبردست کتاب حیات الحیوان تو فرمایا ول اور ہم نے ابو الجن جن کو پیدا فرمایا خلق ناہو ہم نے پیدا کیا من قبل ان سے پہلے آدم علیہ السلام سے پہلے ہم نے جن کو پیدا کیا من نار السموم نار آگ کو کہا جاتا سموم گرم لو کو کہا جاتا ہم نے آگ کی لو سے جن کو پیدا کیا جن کی بنیاد میں آگ داخل اور یہاں لو مراد ہے دیکھو جو آگ کی تپش ہوتی ہے آگ تو نظر آتی ہے تپش نظر نہیں آتی تپش تو ایک ہوا ہوتی اس سے اللہ نے پیدا فرمایا چونکہ انسان کا بنیادی جو عنصر ہے وہ مٹی انسان نظر آتا ہے محسوس ہوتا ہے پکڑا جاتا ہے اور جن کا جو بنیادی مادہ ہے وہ لو ہے جس طرح لو جس میں لطیف نظر نہیں آتی اس طرح جنات بھی نظر نہیں آتی سوال پیدا ہوتا آگ کیوں نظر آتی آگ اس لیے نظر آتی کہ آگ میں اس دنیا کے اجزائے کسیفہ شامل ہو جاتے اس لیے نظر آنا شروع ہو جاتا اس لیے نظر آتی ورنہ آگ کی جو تپش ہے اصل اعتبار سے آگ بھی لطیف چیز ہے جیسے روشنی کا کوئی جسم نہیں ہمیں نظر نہیں آتا روشنی کا کوئی اگر پکڑنا چاہے گرفت میں لینا چاہے لیکن نظر آ رہی روشنی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا پہلے ذکر فرمایا اس لیے کہ اشرف المخلوقات ہے اور بعد میں جنات کا ذکر جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے پیدا فرمایا اور قرآن نے ذکر فرمایا لیکن کتنا پہلے پیدا فرمایا اس کی کوئی تحدید کوئی حد بندی قرآن و سنت میں نہیں بتلائی لاکھوں سال پہلے اللہ نے جنات کو پیدا اور ان سے بھی پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا کب سے پیدا فرمایا اللہ ہی اپنے ان تمام امور کو جاننے والے ہیں کہیں قرآن و سنت میں یہ باتیں نہیں بتلائی کیونکہ قرآن پاک کوئی تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں جغرافیہ کی کہ علاقوں کے جغرافیہ شمال و جنوب بھی بتلائے اور تاریخ نہیں یہ ہدایت کی کتاب ہے عبرت کی اور معزت کی تو جو جو چیزیں نصیحت سے تعلق رکھتی وہ بیان فرما جو نہیں بیان کی ہمیں ان کی ٹوبے نہیں لگنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کو فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے انسان کو چلایا ڈارون نے ایک تھیوری پیش کی نظریہ اور آج مغربی دنیا آنکھیں بند کر کے اس تھیوری کو ان کے سکولوں میں پڑھائی جاتی اور اب شاید ان کی عقل میں آنے لگے کہ اس سے زیادہ غیر معقول بات اور کیا ہو سکتی لیکن ان کو اس سے کیا اثر ہوگا وہ باقی ہر چیز میں لاجک ڈھونڈتے ہیں لیکن ڈارون کے نظریے کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کی ڈارون نے یہ نظریہ تھیوری پیش کی کہ انسان کو یہ جو انسان ہے ان کے ہاں تو یہ چیز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اس نے کہا کہ انسان کو بندر سے بنایا تھا انسان بندر سے اور بے مانس سے تبدیل ہوا لیکن اگر اس تھیوری رکھنے والوں سے ایک سوال کیا جائے اور آپ کو موقع ملے آپ بھی ضرور سوال کریں ان سے دو سوال کریں بلکہ تین سوال ایک سوال تو یہ کریں کہ یہ جو بن مانس اور بندر سے انسان بنا ہے یہ کب بنا ہے اس کی تاریخ بتلاؤ تو سائنس اور ڈارون خود کہتا ہے کہ اس میں کروڑوں برس پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور بیچ میں کروڑوں برس کا فاصلہ ہے یہ تو سائنس کہتی دارون کا نظریہ جو ہمیں سوال کرنا وہ یہ کہ کروڑوں برس کا ایک اتنا طویل عرصہ گزرا ہو پہلے اور بندر اور پھر انسان یہ جو بیچ کے مراحل ہیں یہ دنیا سائنس ہمیں دکھائے کون سا مرحلہ ہے بیچ کا آخر تدریجن پہلے وہ تھوڑا سا بندر تھا انسان کی طرف آیا پھر تھوڑا سا اور ہوا پھر پانچ فیصد ہوا پھر دس فیصد ہوا بدلتے بدلتے کروڑوں سال لگ گئے اور ایک انسان بن گیا یہ جو بیچ کا مرحلہ ہے یہ دنیا کی تاریخ اور یہ مغرب کے مفکرین ہمیں دکھے وہ اسلام سے سوال کرتے ہیں ہم ان سب سے سوال کرتے ہیں یہ بیچ کا جو اتنا بڑا زمانہ غائب ہے اس کی کوئی ایک مثال ہمارے سامنے لے کوئی ایک مثال لے آئیں کوئی یہ بتلائیں یہ انسان اور بندر کے بیچ کا زمانہ یہ تھا یہ ہوتے تھے یہ ذرا دکھا دیں نمبر تین تیسرا سوال یہ کہ دنیا میں اب بھی تو بندر موجود دنیا میں اب بھی کتنے بن مانس موجود جنگلات ڈھونڈ نکالے اور ایک ایک جزیرے کی ایک ایک جگہ کی خبر ہے کوئی ایک بندر یا انسان اور بن مانس ایسا دکھا دیں جو انسان کی طرف آخر کس چیز نے رکاوٹ ڈال دی پہلے وہ ایک خود بخود یہ چیز بنتی رہی اب اب کون سی چیز آ کر رکاوٹ آ گئی کہ وہ بندر اور بن مانس اب انسان نہیں بن رہے اب کوئی بنتا ہوا ذرا دکھا دے ایسی غیر معقول عقل میں نہ آنے والی بات کہی اور آنکھیں بند کر کے ایک دنیا اس کے پیچھے چل پڑی اور تھیوری کو مانا اور سب سے بڑی حقانیت اور سچائی جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہم نے انسان کو آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور اس سے حضرت ہوا کو پیدا فرمایا پھر ان دونوں سے اللہ نے انسانوں کی بہت بڑی تعداد کو دنیا میں آباد کر اور توالد اور تناسل کا سلسلہ شروع ہوا اور اربوں خربوں انسان وجود میں آئے وہ از قال ربو کا وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرمایا لل فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا انی خالق میں پیدا کرنے والا ہوں بشرن ایک انسان کو من سلسال کھنکھناتی ہوئی بجنے والی کھنکھناتی ہوئی اندر سے کھوکھلی من ہم مسنون مصنون کھنکھناتی مٹی سے میں ایک انسان پیدا کرنے لگا ہوں جو کھنکھناتی مٹی سڑے ہوئے گارے سے بنی پرانے گارے سے جب میں اس کو ٹھیک ٹھیک بنا لوں سوئی تو کمانا پورا انسان ناک کان آنکھیں سوری اللہ کیسی قدرت کا شاہکار اللہ نے انسان کو بنایا جیسے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم انسان تمہیں اپنے کرم والے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا الذي خلقك فسواك وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے ٹھیک ٹھیک بنا یہ تو آدم علیہ السلام کی پھر ہر ہر انسان جو بچہ پیدا ہوتا ہے کس طرح اللہ کی قدرت کا شاہکار میں انشاءاللہ جب وہ آیات آئیں گی تفصیل سے عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین کیسے قطرہ ناپاک کے کروڑوں جرسوموں سے ایک جرسومے کو لے کر جبکہ کروڑوں انسان اس سے بن سکتے تھے اللہ ایک انسان کو وجود عطا فرماتا اور کیا قدرت کا شر کیسے اس کی حفاظت ہوتی اس کے لیے خوراک کا کیسے اللہ نے انتظام فرمایا اور اللہ رب العالمین ان کے لمحہ ب لمحہ جو قدرت کی نشانیاں ہیں وہ کیسے اس کے اندر جو قرآن نے یہ ایک حقیقت ذکر فرمائی تھی چودہ سو سال پہلے جب اس وقت تو یہ سارا طب کا دور تھا یونانی طب اس وقت تو میڈیکل سائنس جو آج ترقی کی اور الٹرا ساؤنڈ اور مشینیں آ گئیں آج دنیا ورت ہے حیرت میں کہ اللہ نے کیسی کوئی ایسے عجیب انکشافات فرمائے انسان کی پیدائش کے مراحل آج دنیا وہ ماننے پر کاش اس ماننے کے بعد وہ سر تسلیم خم کر لیں کہ وہ جس ذات پہ یہ قرآن اترا ہے وہ نبی یہ برحق اور اس دنیا کے اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی کامیابی کا راستہ انہی کی سنت اور اتباع میں رکھا اس کو بھی تسلیم کر فرمایا کہ جب میں ٹھیک ٹھیک بنا لوں وہ نفختو فی ہی کا معنی جب میں پھونک دوں فی ہی اس میں رو روحی اپنی روح سے سبحان اللہ اللہ نے اپنی طرف نسبت فرمائی روح میری ہے اور اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب بنایا ایک جسم انسانی اور ایک روح انسانی دو چیزوں سے مرکب یہ جیتا جاگتا انسان اور دو سے بنایا اور اللہ نے جسم کو سواری بنایا اور روح کو سوار بنایا اس پر جس طرح گاڑی ہوتی ہے گاڑی میں ایک گاڑی اور دوسرا اس کا ڈرائیور چلانے والا سوار اگر سوار نہ ہو گاڑی کھڑی کی کھڑی وہیں کھڑی نہیں چل سکتی آگے ڈرائیور ضروری چلانے والا ضروری اسی طرح انسان کا جسم جبھی چلتا ہے جب اس کا سوار یعنی روح یہ دو چیزوں سے بنا ہے جس طرح سواری اور سوار میں سوار کی اہمیت زیادہ سواری کی نہیں اسی طرح روح اور بدن میں جسم میں روح کی اہمیت زیادہ اور اگر انسان کی روح جب پرواز کر جاتی ہے یہ جو بدن کو اللہ نے جو خوش نمائی عطا فرمائی بدن کو جو رونق عطا فرمائی آنکھیں دیکھ رہی کان سن رہے ہیں زبان بول رہی اور عقل انسان کی سمجھ رہی یہ جو ساری جسم کے کارخانہ کی جو یہ کتنے بھی کارنامے ظاہر ہوتے ہیں یہ روح کی برکت سے ہیں جب روح چلی جاتی ہے یہ انسان سڑنا شروع ہو جاتا اور اس کے اندر انتہائی اور یہ بھی ایک قاعدہ ہے جو چیز جتنی قیمتی اور لطیف اجزاء سے بنی ہوتی ہے جب وہ سڑتی ہے تو اتنی زیادہ بدبودار ہوتی روٹی نان یہ خراب ہو جائیں تو اتنا محسوس نہیں ہوتا لیکن اگر کسٹرڈ یا ایسی چیزیں جو لطیف اجزاء سے دودھ سے بنے وہ خراب ہو جائیں اس کی بدبو اور تاپن دور دور تک ہوتا اسی طرح عام چیزوں کے خراب انسان جب خراب ہوتا ہے اس کی لاج اس کی بدبو اور تاپن بہت زیادہ ہوتا ہے انسان کی حقیقت تو دیکھیں اللہ تعالیٰ متوجہ دیکھو ذرا اپنی پیدائش کو اور اپنے اپنے بعد والے حالات کو دیکھ تو یہ ساری خوش نمائی یہ خوشبوئیں یہ کارنامے یہ سب کچھ یہ انسان کی روح کی برکت سے اللہ نے انسان کا جسم مٹی سے لیا اور روح مر روح ہی میری روح ہے آسمان سے آئی جب لوگوں نے سوال کیا تھا یس الونا روح سورہ بنی اسرائیل میں وہاں بھی جواب دیا کل روح من امری ربی کہہ دو روح تو میرے رب کے امر سے ہے ہم اس کی حقیقت نہیں سمجھا سکتے اس کی حقیقت نہیں روح کے کرشمے تو نظر آئیں گے سمجھی نہیں جا سکتی اسی طرح اللہ کی قدرت کے کرشمے تو نظر آئیں گے لیکن اللہ کی ذات کو کوئی سمجھ نہیں سکتا اللہ رب العالمین کوئی نہیں سمجھ سکتا اس دنیا اس کی ذات تصورات سے خیالات سے ہر چیز سے بالا اور کہیں اونچی اعلیٰ اور فضا اس کے کرشمے دیکھے جا سکتے گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے اللہ کی شان ہر طرف کار فرما ہے تو فرمایا کہ جب میں اپنی روح اب سوچیں ذرا ہمارا معاملہ کیا ہے اللہ نے جب ہماری جسم کو مٹی سے لیا تو خوراک بھی ساری مٹی میں چھپا دی روٹی مٹی میں یہاں سے نکلتی ہے پھل مٹی میں ساری چیزیں مٹی میں جو جانور ہم کھاتے ہیں گوشت کھاتے ہیں ان کی خوراک مٹی میں سب کچھ مٹی میں اور روح کو جو آسمان سے بھیجا اپنے تو اس کی غذا بھی اوپر رکھی آسمانی غذا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر اس کے قرآن کی تلاوت یہ روح کی غذا ہے اب ہمیں ہم دیکھیے ہم جسم کی غذا کے لیے تو ساری زندگی محنت کرتے ہیں لیکن روح کی غذا کی ہمیں فکر ہے جسم کی بیماریوں کے لیے تو پیسہ چاہے لاکھوں خرچ کر دیں کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن روح کو لگنے والی بیماریاں روح کا کینسر روح کا ہیپاٹائٹس سی بی یہ جو روح کو برباد کر دیتی وہ بیماریاں مہلک بیماریاں جس سے انسان کی آخرت برباد اس کی ہمیں پرواہ روح کی بیماری اور بدقسمتی سے روح کے ڈاکٹر وہ کہلانے لگے جو سب سے زیادہ روح کے بیمار ہیں یہ جو عامل پھونکنے والے یہ تعویذ گننے والے یہ روح کے معالج کہلانے لگے یہ روحانی بیماری روحانی معالج ان کا کیا تعلق یہ تو اور زیادہ انسان کی روح کو بیمار بنانے والے روح کے معالج اللہ والے ہیں اللہ والوں کی صحبت اللہ والے ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں ان سے علاج پوچھ کر یہ یہ روح کے معالج جیسے اپنے آپ کو پروفیسر کہنے لگے اپنا جو چاہے نام رکھ تو فرمایا کہ جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں فقا او فا کا معنی فوراً فا کہتے ہیں فوراً کے لیے جیسے سما کا معنی ہوتا ہے پھر اسی طرح فا کا معنی ذرا جلدی سے جب نظر آئے آدم علیہ السلام میں حیات اور ان میں روح نظر آئے قعو اصل لفظ ہے قعو اور اس پر فا داخل ہے تم فوراً گر جانا لہو آدم علیہ السلام کے لیے ساجدین سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم جاری فرمایا جب میں روح پھونک دوں آدم علیہ السلام میں حیات محسوس ہو سب سجدہ کرنا سجدے کی دو قسمیں ہیں ایک سجدہ عبادت اور ایک سجدہ تعظیمی سجدہ عبادت اپنی بندگی کے اظہار کے لیے جو پیشانی ٹیکی جاتی ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائے گا یہ کسی شریعت میں کسی موقع پر کسی کے لیے اجازت نہیں دی گئی یہ صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے نیاز مندی اور اپنی بندگی اور کمزوری کا اظہار اور اللہ کی کبریائی کے اظہار کے لیے جو سجدہ کیا جاتا ہے جیسے ایک سجدہ تعظیمی کہلاتا تعظیم کے لیے سجد سرور عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی تمام شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب نے یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کیا قرآن میں آتا ہے یہ سجدہ تعظیمی تھا آدم علیہ السلام کے لیے جو سجدہ کروایا گیا یہ عبادت کا سجدہ نہیں یہ تعظیمی سجدہ تھا لیکن سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں چونکہ آپ کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا اس لیے شرک اور شرک تک پہنچانے والے سارے راستوں کو بند کر دیا گیا سجدہ تعظیمی کو حرام کر دیا گیا اس شریعت میں کسی کے سامنے جھکنے کی سجدہ تعظیمی کرنے کی اجازت نہیں یہاں سجدہ ممنوع حرام ہے اور عبادت کی نیت سے ہو تو شرک اکبر ہے تعظیم کی نیت سے ہو تو حرام ہے یہ دونوں باتیں ممنوع ہیں شریعت اسلامیہ فرمایا کہ تم سجدے میں گر جانا فسجد الملائکت کلہم اجمعون سارے کے سارے فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا فا کمانا فوراً دیکھو اللہ نے حکم دیا فوراً فسجدہ تو فوراً سجدہ سجدہ کیا الملائکت فرشتوں نے تمام کلہم سارے فرشتوں نے اجمعون اکٹھے کیا بھی سب نے اور کیا بھی سب نے اکٹھے اس سے ایک بات پتہ چلی کہ سارے فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم کے کیسے موتی تھے جیسے اذان ہوتی ہے نا جی، جتنی جماعت اکٹھی اور بڑی ہوگی اتنی باعث برکت ہوتی اور اگر اپنی اپنی پڑھتے جاؤ سلسلہ چلتا رہے تو وہ نماز تو سب نے پڑھی لیکن اکٹھے نہ پڑھی تو ان تمام فرشتوں نے فوراً بھی سجدہ کیا اور سب نے کیا اور سب نے اکٹھے سجدہ کیا کسی نے اللہ کے حکم میں ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں سوائے ابلیس کی ابلیس کا کیا واقعہ ہوا یہ قرآن نے اگلی آیات میں بیان کیا وقت ختم ہو گیا تلاوت ابھی باقی تھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس کو بعد میں مکمل کریں اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة أصلح لنا شأننا كل ولا تكلنا إلى أنفسنا ترفة عين یا اللہ دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما وسعت والا پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما عافیت دارین نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی نبی جینا و حبیبنا محمد والا علیہ اجمعین